اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تزمے کو دیکھے بے قدر پڑی پھر جب ہم نے اس پر پان اتارا تر او تازہ ہوئی اور بڑھ چلی بے شک جس نے اسے جنلاوا ضرور مردے جنلائی گا بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے